ابو احواز نے سیماک سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اور اسود سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے مدینے کے آخری حصے میں ایک عورت کو قابو کر لیا اور اس کے علاوہ کہ میں اس سے جمع کروں میں نے اس سے اور سب کچھ حاصل کر لیا تو اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا کاش تم خود بھی اپنا پردہ رکھتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو کچھ دیر بعد وہ شخص اٹھا اور چل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے جو اچھی بات کو یاد رکھنے والے ہیں اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار